بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلطمۃ وسلام السلام علیکم و اللہ اس وقت حدیث ہدایت یعنی حادیم مہدیہ کی صحت اور ظہور فیضی کرات یہ موضوع ہے ظہور حیضی اہل بصیرت جانتے ہیں کہ وہ شر علم میں مبتلا ہے جیسا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے الزلال القا کے شروع میں فرمایا علماء کرام فرماتے ہیں حکمتوں میں آتا ہے یک من علم را دہ من عقل باید یہ بیچارہ جتنا علم رکھتا ہے عقل اس سے کم رکھتا ہے اسی وجہ سے شر علم میں مبتلا ہے دیانت داری تو اس کے ساتھ آئی نہیں پیسہ کہر سوابس شروع میں میں جانتا ہوں شروع سے ایسا لگا ہوا ہے کہ خدا پاک ہی اس کی جان چھوڑا ہے اس ظالم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو قوی اور جید حدیث آئی ہے اور بعض علماء کے نزدیک صحیح حدیث آئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ وحد بھی اللہ اس کو ہادی مہدی بنا دے اور اس کے ساتھ ہدایت دے لوگوں اس حدیث کو اس ظالم نے اپنی سینہ زوری سے بدماشی سے حدیث اور دین کے ساتھ بھی بدماش سے اس نے موضوع کہہ دیا من گڑت جھوٹ بنا کہہ دیا علت کیا بتائی کہ عبد الرحمان بن ابی عمیرہ موزانی جو ہیں ان کی صحابیت میں اختلاف ہے بس صحابیت کے اختلاف کی وجہ سے ایسا ظالمانہ حکم لگا دیا کہ حدیث کو موضوع بنا دیا جو کائنات میں کبھی بھی کبھی بھی کائنات میں کسی محدث سے کسی امام سے کسی اصول حدیث رجال کا فن رکھنے والے امام سے ایسا حکم ممکن نہیں فرض کرو اگر کسی کی صحابیت میں اختلاف ہو جائے گا تو یہی ہوگا کہ جن کے نزدیک صحابی ہے ان کے نزدیک حدیث ٹھیک ہو جائے گی جبکہ کوئی اور علت نہیں ہے اور جن کے نزدیک صحابی نہ ہو صحابیت ثابت نہ ہو تو وہ تابی ہو جائے گا تابعی کی مرسل ہو جائے گی وہ اس پر موضوع کا حکم لگانا یہ واحد اس خبیص کی خباست ہی ہو سکتی ہے کائنات میں کسی علم والے سے ایسا خبیص یعنی نہیں ہو سکتا لیکن اس کی خارش مارنے کے لیے اس کو جو جنون خباصت چڑی ہوئی ہے عالم بننے کی تو اس خباست کی خارش مارنے کے لیے ناچیر آپ کے سامنے اور اس کو چیلنج کر کے یہ بات رکھنا چاہتا ہے کہ عبد الرحمان بن ابھی عامرہ جو ہیں ان کو اگر صحابی نہیں مانا تو صرف اور صرف ایک شخص ہے جس کو کہتے ہیں حافظ ابن عبد البر حضرت نے الاستیاب میں ان کو صحابی نہیں مانا باقی سب حضرات نے صحابی مانا ہے صرف ایک شخص منکر ہے جو باقی ماننے والے ہیں صحابی ان میں سے کون کون حضرات ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی کی فی تمیز صحابہ میں عرض کرتا ہوں قال ابو حاتم وبن سکن لہو صحبت گنتے جائیں امام ابو حاتم راضی امام بخاری کے ساتھی کہتے ہیں صحابی ہیں محدث ابن السکن وہ فرماتے ہیں صحابی ہیں امام بخاری نے صحابہ میں ذکر کیا محمد بن سعد نے طبقات میں صحابہ کے اندر ذکر کیا محمد بن بارقی نے صحابہ میں ذکر کیا محدث ابن حبان نے صحابہ میں ذکر کیا حافظ عبد السمد بن سعید نے صحابہ میں ذکر کیا حافظ ابو الحسین بن سمیع نے ہمس علاقے کے طبقہ اولا صحابہ کرام میں ذکر کیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ ائمہ کرام قدیم وہ ان بزرگوں کو حضرت عبد الرحمان بن ابی عمیرہ کو کن میں ذکر کر رہے ہیں صحابہ میں صرف ایک شخص ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں اگر تیرے پاس کوئی علمی طاقت ہے تو حافظ ابن عبد البر کے علاوہ اس صحابی جو ہے حضرت عبد الرحمان بن ابی عامرہ ان کی صحابیت کا انکار دکھا اور شکر ہے کہ حافظ اسکلانی رحم اللہ نے ابن عبد البر کا جو انکار ہے اس کے اس کی بھی دھجیاں اڑا دی انہوں نے اور کمال طریقے سے اس کا تعاقب کیا رد کیا اور ثابت کیا کہ یہ صحابی ہیں پکے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے صحابی چنانچہ حافظ فرماتے ہیں وہ چاند حدیثیں عبد الرحمان بن ابی عمیرہ جو ہیں ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہیں ان کے واسطے سے یہی روایت کرنے والے ہیں انہی کا سما ہے سرکار سے ان حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہ حاد الحادیث وحر خان اللہ یخلو اسناد المنہ میں مقال فمجموع یثبت عبد الرحمان الصحبت فعجب من قول ابن عبد البر حدیثه منقطع الاسناد مرسل لا تثبت احادیثه ولا تصح صحبته حافظ فرماتے ہیں یہ حدیثیں اگرچہ ان کے اسناد کے اندر کو کلام ہے لیکن ان کا مجموعہ جب ملائیں گے تو عبد الرحمان کے لیے صحبت ثابت کرتی ہیں یہ حدیثیں تو ابن عبد البرق مالکی کے قول سے فرماتے ہیں مجھے آج تعجب ہو رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ حدیث یہ منقطع اسناد ہے مرسل ہے ان کی حدیثیں ثابت نہیں ہیں ان کی صحت صحبت ثابت نہیں ہے آفر فرماتے ہیں عجیب بات ہے یہ تو حدیثیں تمام ثابت کر رہی ہیں کہ یہ زابی ہیں اس کے بعد محمد بن خلف ابن فتحون اندروسی مالکی حافظ امام ہے معدس ہے انہوں نے اوہام اور غلطیاں بیان کی ہیں دو جلدوں میں حافظ ابن عبد البر کی کتاب الاستعاب کی تو اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ تعاقب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کون ابن فتحون و لا لا ما ماہ وہ اپنی کتاب اوہام اوہام ہم اور استیاب کے اندر فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہو سکا ماہدا یہ کیا ہے جو حافظ ابن عبد البر کہہ رہے ہیں فقد روا مروان بن محمد الطاطری ابو مسحر قلعہ ربیہ بن یزید النہ عبد الرحمان بن ابی عمیرہ اللہ سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ فرماتے ہیں مروان بن محمد طاطری محدث ہیں ابو مسحر سکا محدث ہیں دونوں ربی بن یزید سے کہہ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں روایت کر رہے ہیں وہ بھی سکا ہے وہ کہہ رہے ہیں عبد الرحمان بن ابی امیرہ سے میں نے سنا وہ بھی سکا ہے عبد الرحمان بن امیرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا تو ابھی بھی صحابی نہیں ہے فرماتے ہیں یہ تعاقب ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں کل تو قدا اخرج روایت دو روایتوں کو ذکر کرنے والا روایت کیا لیکن ابن فتحون سے یہ بات رہ گئی یہ اعتراض حافظ ابن عبد البر پر جو کرنا تھا وہ رہ گیا کیا حب ان هذا الحديث الذي اشار الى ابن عبد البر ظهرت له في عله الانقطاع چلو مان لیں گے کہ یہ حدیث ابن عبد البر نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں علت انقطاع ہے لیکن ان احادیث کا کیا کرے گا کہ جن کے اندر صاف سما آ رہا ہے اور حضرت عبد الرحمان بن عمیرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فم فم جب کسی صحیح ہی سرس سے ثابت ہو جائے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے رسول اکرم سے یہ سنا میں نے رسول اکرم کو دیکھا تو اس سے زیادہ صحابیت کو ثابت کرنے والی کون سی دلیل ہوتی ہے یہ سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے سب کے بعد جس کی بھی صحابیت ثابت کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں کہ روایت میں آ گیا انہوں نے کہا میں نے رسول سے سنا میں نے رسول کو دیکھا میں نے رسول تو کرتے تھے انہیں لفظوں سے تو صحابیت ثابت ہوتی ہے اور عبد الرحمان بن امیرا جو ہیں یہی کہہ رہے ہیں سرحد میں یہی آ رہا ہے تو پھر یہ صحابی کیوں نہیں ہے حافظ ابن حاجر اسلانی نے ابن عبد البر کا رد یہاں پر کر دیا اور پھر فرمایا کہ یہاں پر حدیث اول جو ہے یعنی اللہ مجال اما والی اس کے اندر صرف علت ہے تو علت اضطراب ہے یعنی سند میں اضطراب ہے اب اس کی میں ذرا وضاحت کرتا ہوں حافظ ابن حجر نے جو علت اضطراب کی طرف اشارہ فرمایا کہ سند میں اضطراب ہے اس کی طرف سے ذرا علام ہے اشارہ موجود ہے بلکہ سرحد ہے اللہ وحد دو سرحدوں کے ساتھ ذکر کر کے فرماتے امام دہبی فہاد ہی علت الحدیث قبل پچھلی حدیث جو ہے اس کی علت اس میں ہے اس کے اوپر شعیب اور نعوت نے کہا علت الحدیث سے مراد ہے اضطراب یعنی ولید بن مسلم راوی سعید بن عبد العزیز سے روایت کر رہے ہیں ابو مصر کی مخالفت کرتے ہوئے کس طرح کہ جو پہلی ایک روایت ہے پہلی اس کے اندر ہے سعید ربیہ بن یزید سے اور وہ عبد الرحمان بن ابی عمیرہ سے روایت کر رہے ہیں دوسری میں ہے سعید یہ یونس بن میسرا سے اور وہ عبد الرحمان سے یعنی درمیان میں جو ہے وہ ربیہ نہیں آ رہے ادھر ہے سعید کا شیخ یونس بن میسرا دوسری کے اندر ہے سعید کا شیخ ربیہ بن یزید تو یہ اضطراب ہے سند کے اندر ایک راوی ایک کا شیخ ایک روایت میں ایک بتا رہے ہیں دوسری میں دوسرا بتا رہے ہیں یہ اس طرح ہو گیا لیکن ناچیز نے اس کے حاشے پر لکھا یقال سعید یحتمل انحسام الحدیث عن قلعما مرت الخان اجروی عن ہادہ و مرت عن ذلك فلا یدر مثل هذا الاستراب السوری فتح مل کیا مطلب یہ جو سعید بن عبد العزیز ہیں ان کے دو استاد ہیں پکی بات سر کتابوں میں موجود ہے یونس بن محسرا وہ بھی ان کے استاد ہیں ربیہ بن یزید وہ بھی ان کے شیخ ہیں جب دونوں سے یہ روایت کرنے والے ہیں تو اب انہوں نے کبھی اس استاد سے روایت کر دیا ہو اگلے کو کبھی اس سے تو یہ اضطراب نہیں کرا پائے گا اگر ہے بھی صحیح تو سورت آنے حقیقت کوئی اضطراب نہیں ہاں اضطراب اس وقت نقصان دیتا جب یہ ہوتا کہ ان میں سے کوئی ایک شیخ نہ ہوتا کوئی ایک شیخ نہ ہوتا پھر اضطراب نقصان دیتا یہ اضطراب مضر نہیں ہے بحمد اللہ تعالی جو علت اضطراب کا اشارہ حافظ نے اور زاہبی نے دیا ناچیز نے اس کا بھی رفع کر دیا لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ یہ تمام حضرات صحابیت پر تو متفق نا سوائے ابن عبد البر کا کسی نے انکار نہ کیا اور حافظ ابن عبد البر کا رد شدید بلیغ اور انتہائی مؤثر وہ ابن فتحون اور حافظ ابن حاضر اسکلانی نے کر دیا تو صابیت ثابت ہو گئی اب میرے بھائیوں جو بات یہاں پر بندہ ناچیز کرنا چاہتا ہے کہ ابن عبد البار مالکی نے یہ انکار کیوں کیا یہ تو پہلے بتا چکا ہوں کہ ابن فتحون نے ان حضرت کے اوہام جو ہیں دو جلدوں میں لکھے ہیں غلطیاں یعنی لیکن بنیادی چیز میں ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حافظ ابن عبد البر جو ہے نا جو شخص ان کی کتابوں کا مطالعہ رکھنے والا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بنو میاں کے حق میں تفریح کرتے ہیں اور اہل بیت کے حق میں غلب کا شکار ہوتے ہیں اور ایسا غلب اور تفریح کر جاتے ہیں کہ جن سے ان جس کی وجہ سے ان سے خیانتیں بھی بعض سرد ہو جاتی ہیں یہ ایک بہت ہی بڑی نقطے کی بات ہے اہل بیت میں غلوم بنو می کے حق میں تفریح دونوں کا نتیجہ حضرت سے یہ نکلتا ہے پھر کہ یہ خیانت کر جاتے ہیں بعض اوقات اس کی زندہ مثال دیکھے کہاں ہے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے والد گرامی جو ان کے حالات یہی ابن عبد البر تاریخ کی پکی جھوٹی موضوع من گھڑت باتیں کہ جنگ یرموک میں حضرت ابو سفیان یہ کہتے تھے کہ یہ جو گورے ہیں برولسفر گورے یعنی رومی ان کو ہل شیری دیتے تھے جنگ یرموک میں کافروں کو اللہ مسلمانوں کے خلاف بڑکاتے تھے یہ روایتیں میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ سب من گھڑت ہیں جھوٹی ہیں اللہ اکبر یہ جھوٹی روایتیں لکھنے کے بعد حضرت کہہ رہے ہیں والا وہ اخبار منا بحادا ردیا رہا کو رہا وفی باد ما ید الو اللہ اسلام سالمن حضرت کہتے ہیں ایسی ردی باتیں جن کو میں نے کثیر کو ذکر نہیں کیا بعض کے اندر تو ایسی باتیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ابو سفیان کا اسلام سالم نہیں تھا اچھا یہ بات پہلے جو جھوٹی تھی وہ لکھ دی جھوٹی روایتوں سے استدلال بھی کر لیا اور اشارہ تک نہیں کیا یہ ساری من گڑت باتیں ہیں شکر ہے خدا کا حضرت ابو سفیان کی کرامت کہ ابن عبد البرگ کے اوپر وہ حقیقت بیٹھی ہوئی تھی ذہن میں سوار تھی کہ ہاں صحیح روایت کیا ہے حضرت کو کہنا پڑا ولا کن حدیث سعید ابن المسیب ید اللہ صحت اسلامی حضرت سعید ابن مسیب کی ایک حدیث وہ ان کے اسلام کے صحیح اور سالم ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ پھر اپنی سند کے ساتھ پیش کیا اور وہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں ناچیز پڑھ چکا ہے اور بالکل سند اس کی صحیح ہے اس کے اندر الٹا کیا ہے اس کے اندر یہ ہے ان سعید ابن نبی ہے بھی صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کالا فقت السواتا یوم الرموک یا فقت السواق یوم الرموک اللہ راج الواحد سب آوازیں یرموک کی جنگ میں چپ ہو گئی بند ہو گئی لیکن ایک شخص تھا جس کی آواز نکل رہی تھی وہ کیا کہہ رہا تھا یا نصر اللہ اخترف اے اللہ کی مدد قریب ہو جائے ول مسلم یکتا ہوم بر روم مسلمانوں اور رومیوں کی جنگ ہو رہی تھی باقی سب کی آوازیں بند ہو گئی ایک شخص کی آواز نکلتی اور مالک کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا نصر اللہ کرے اللہ کی مدد قریب ہو جائے باقیوں کی آوازیں سب صحابہ کی آوازیں بند آئیں یہ دعا مانگ رہے ہیں تو فرحب تو حضرت سعید ابن مسیب کے والد گرامی فرماتے ہیں صحابی تو میں گیا فیضا ہوا ابو سفیان یہ دعا مانگنے والے حضرت ابو سفیان تھے تحت رایت ابن ہی ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے یعنی بیٹا جنگ یرموک میں ایک دستے کا امیر ہے اور باپ جو ہے اس دستے میں دعائیں مانگ رہا ہے مسلمانوں کی فتح کے لیے یہ سنت صحیح ہے حافظ ابن عبد البر نے اس کو بعد میں نقل کیا اور کہا یہ دلالت کرتی ہے ان کے اسلام کے صحیح ہونے پر افسوس یہ ہے جو پیچھے نقل کیا میں شرطیہ کہتا ہوں کوئی مائیکل لال میرے ساتھ بیٹھ جائے ثابت کرے وہ ساری روایتیں باتیں کوئی ایک سارے ساتھ صحیح نہیں ہے جو صحیح تھی وہ بعد میں نقل کی جو جھوٹی تھی وہ پہلے نقل کی ان سے استدلال کر کے نوز باللہ من ذالک ان پر الزام لگا دیا ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا صحیح طرح ہے جی یہ ابن عبد البر کی خیانت نہیں تو اور کیا ہے وہ تجھے تو پتا ہے تو آفر حدیث ہے تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹی روایت میں پیش کر رہا ہوں اور جو صحیح ہے وہ تیرے پاس موجود تھی شکر خدا کو اس کو آخر میں نقل کیا لیکن پہلی کو کیوں کیا کس وجہ سے کیا علم ہونے کے باوجود کیوں زیادتی کی صحابی سے یہ وہ تفریح ہے بنو میاں کے حق میں غلوم اہل بیت کے حق میں یہ ایسی باتیں گڑبڑ کر کے سنا جاتا ہے حافظ ابن عبد البر یاد رکھنا یہ اس کی خیالت ہے ایسا بندہ اگر سے حضرت عبد الرحمان بن ابھی امیرہ جو ہیں ان کی صحابیت کا اکیلے کچہرے میں کھڑے ہو کر انکار کر رہا ہے کیا اثر پڑے گا جہاں یہ خیانت ہے وہاں وہ بھی خیانت ہے ورنہ یہ امام بخاری وغیرہ سب جو آٹھ بندے گن کر سنائے ہیں جنہوں نے ان کی صحابیت اور پھر متاخرین کا تو ذکر نہیں کیا نا میں نے تو بڑوں کا ذکر کیا ورنہ تو اس الغاب آیا ہے ہاں جی تجرید الصحاب آیا زابی کی وغیرہ وہ سب سب ذکر کرتے ہیں جتنے معرفت صحابہ پر حدیث ہیں سب ذکر کرتے ہیں صرف ابن عبد البر نے انکار کیا ہے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی شکر خدا کا حضرت عبد الرحمان بے ابھی ان کی صاحب لیکن یہاں پر ایک جہالت اس قبیز کی ذکر کرتا چلو یہ خبیص کہتا ہے حوالہ دے کر یہ کتاب العلل ابن ابھی حاتم راضی ابو حاتم راضی صحابیت کا کہہ رہے ہیں لیکن یہ ابو حاتم راضی کا حوالہ دے رہا ہے اور ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے وہ تیری مت ماری اور تجھے اتنا تمیز نہیں ہے کہ عبارت میں لکھا ہوا کیا ہے عبارت میں یہ لکھا ہوا ہے یہ حضرت معاویہ کے فضائل کے اندر جو حادیث ہیں اخبار رویت فل فضا کا جو باب ہے اس کے تحت اس میں یہ ہے ولم یسما من نبی حاضل الحدیث توجہ ابو حاتم راضی کہہ رہے ہیں یہ عبد الرحمان بن ابھی عمیرہ جو ہیں انہوں نے یہ حدیث رسول اکرم سے نہیں سنی یہ حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں اور حدیث سنی ورنہ حاضر حدیث کی قید کس لیے تھی اور بدتمیز تمہیں اتنا ہی شعور نہیں ہے لم یسما ہو اس کو نہیں سنا اس کو ہو زمیر مرجے وہ حدیث ہے پھر آگے کہا حاضر حدیث نیچے محشی بھی لکھ رہا ہے اسم اسمول اشارہ من میں نصب فی یسما یعنی یسما کی زمیر منصوب ہو وہ مبدل مینو ہے حاضر حدیث اس سے بدل ہے مبدل مینو بدل کیوں بنایا کیوں بار لمبی کی نہیں سنا اس کو یعنی اس حدیث کو کیوں کہا یوں اس حدیث کی قید کیوں لگائی حاضر حدیث اگر صحابی نہیں ہے کے نزدیک تو بغیرت وہ صاف ہی کہہ دیتے لم یسما نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیا اس نے نبی پاک سے کچھ نہیں سنا وہ تو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں سنی معلوم ہوا بے وقوف اپنی جہالت کی وجہ سے جو تو دلیل بنا رہا ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن ابی عامرہ کی صحابیت جو ہے ہاں جی اس کی نفی سے ثابت ہوتی ہے اور سماج جو ہے اس کا انکار ثابت ہوتا ہے کہ ابو حاتم راضی اس کی نفی کر رہے ہیں معلوم ہوا تو خود جاہل ہے تجھے تمیز نہیں عبارت سمجھنے کی یہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کو ابو حاتم راضی کا یہ موقف ہے اس کتاب میں اس حدیث کو انہوں نے رسول اکرم سے نہیں سنا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے واسطے سے یہ حدیث سنی ہے بات سمجھنا کس کے واسطے سے اب اب اب اور لطف دیکھیں اللہ اکبر یہ ابو حاتم راضی یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ براہ راست عبد الرحمان نے یہ حدیث نہیں سنی حضرت معاویہ حضرت معاویہ نے رسول سے سنی حضرت معاویہ سے انہوں نے سنی وہ بغیرت تو پھر بھی تو حدیث موصول ہو گئی حدیث تو صحیح ثابت ہو گئی پھر بھی کیونکہ معاویہ بھی صحابی عبد الرحمان میرا میرا صحابی نہ ہوں ابن عبد البر کے مطابق اور تیرے جیسے جہلوں کے مطابق صحابی نہ ہوں تابی تو پکے ہیں تو تابی یہ ہو گئے صحابی وہ ہو گئے انہوں نے حضور سے سنا تو حدیث تو پھر بھی موصول اور صحیح ہو گیا وہ تیرے علم دا تین نہ کہاں تکلفات کلفا تو مصیبت عذابوں میں پکڑا رہا ہے اور جتنی کوشش کرتا رہا الٹا وہی چیز جس کی نفی کے در پہ تھا وہ ثابت ہو کر اس کے گاٹے پڑ گئی ہاں عالم ایسے ہی کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں توجہ ابو ہاتم راضی کا یہ وہاں اس کا بھی ذرا کر دیتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث انہوں نے رسول اکرم سے نہیں سنی یہ حضرت معاویہ کے واسطے سے سنی ہے میرے بھائیوں یہ حدیث اس کو سننا حضرت عبد الرحمان بن امی ابی امیرا کا براہ راست صحیح سندوں کے ساتھ وہ آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں حافظ بن حضرت نے علی صحابہ میں جن کتابوں کے حوالے دیے میں وہ کتابیں کھول کر آپ کو وسیع دکھاتا ہوں یہ ہے الحاد مسانی یعنی ایسے صحابہ کا ذکر جن کی ایک روایت ہے یا دو روایتیں ہیں بس کتابوں میں اس کے نمبر ہے دو سو پچاسی سفا نمبر دو سو سترہ یہ دیکھو ان الرحمان بن بلاب امیرا کا رسم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حافظ ابن ابھی عاصم کون ہے امام بخاری کے شیخ کے یہ پوتے ہیں اور امام بخاری کے ہم اصر ہیں بہت بڑے جید محدث ہیں اس میں وہ خود جس سند کے ساتھ روایت کر رہے ہیں اس سند میں ذرا برابر بھی اعتراض نہیں صحیح سند ہے اس میں عبد الرحمان بے ابیرا فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ وسلم یقول فی معاویہ حضور کو میں نے سنا حضرت معاویہ کے متعلق فرماتے ہوئے حدیث یہ ہو گیا وہ تو کہہ رہے ہیں سمے تو میں نے سنا یہ امام بخاری کی تاریخ کبیر ہے اس میں سما دے حضرت عبد الرحمان میرا بھی سامع عبد الرحمان سامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلم امام احمد بن حنبل کے اندر دو حدیثیں ہیں کی حضرت عبد الرحمان بن ابی امیرا کو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا صحابی یہ دیکھو حدیث ہے میرے خیال میں میں نے حافظ کی اتباع میں آٹھ کا ذکر کیا باقیوں کو چھوڑ دیا ان میں سے امام احمد بن حنبل بھی ہیں جو نامے ہو گئے جنہوں نے ان کو صحابیوں میں ذکر کیا اور حدیث سے ذکر کی ان کی امام احمد بن حنبل کی مسلم یہ ہے شعیب ارنعود ارنعود کی تحقیق کے ساتھ یہ جلد نمبر ہے انتیس یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں دو, دو روایتیں ذکر کی ایک روایت ہے ما من الناس نفس مسلم یقبض حلا تحب ان تعود الیکم الى آخر الحدیث دوسرے حدیث نقل کی لان اقتل فی سبیل اللہ حضور نے فرمایا میں قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں مدر وبر یعنی ساری خدائی میرے پاس ہو میں اس سے زیادہ پسند اسی چیز کو کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو پھر اگلی حدیث اللہ ہے میرے بحمد اللہ تعالی اس حدیث کو جو رد کرنے کی جسارت بے باکی گستاخی اور لانت ملی ظہور حیدری جی نے ہم نے اس کے پر خدشے اڑا اسی وجہ سے حافظ رحبی کو تلخیص المتناہیہ کے اندر لکھنا پڑا اسنادہ اس حدیث کی سند کبھی ہے تو میرے بھائیو اس حدیث کا صحیح سند کبھی والا ہونا ثابت ہو گیا باقی رہا اس جاہل کٹے نے کہا یہ ہدایت کی دعا رسول اکرم ندی پر قبول نہ ہوئی وہ کیوں قبول نہ ہوئے بھائی مان کہتا ہے وہ مولا علی کے مقابلے میں بے غیرت اما ایشا آئے طلحہ زبیر آئے تو کہے گا بعد میں توبہ کر گئے جب توبہ نہیں کی تھی اس وقت پھر گمراہ کہو گے جب تک توبہ انہوں نے نہیں کی تھی تو کہو گے یہ گمراہ تھے ہدایت سے خالی تھے وہ جن کو رسول اکرم فرماتے ہیں فل جنا فل جنا فل جنا اب سن بے زمیر تیرہ میں نے جو سیج پال میں توا لگایا تھا اور پورا رد کیا تھا اس کے اندر اس بات کو میں نے واضح کیا کہ ہدایت کے منافی خطا اشتہادی نہیں ہوتی وہ جاہل کٹے اسی وجہ سے ہمارے اما کرام نے فرمایا اہل سنت نے اتفاق کیا اس بات پر کہ حضرت معاویہ کی خطا اشتہادی ہے کیوں کہ خطا اشتہادی ہدایت کے منافی نہیں ہوتی سرکار کی ہدایت کی دعا ہے ہاں جی تو خطا اشتہادی مثلا امام اعظم سے خطا اشتہادی کئی ہوئی فقہ میں شافی اب شافیوں کے نزدیک خطا اشتہادی ہے امام اعظم کی امام اعظم کے نزدیک والوں کے نزدیک خطا اتیادی شافیوں کی شافیوں والے مالکیوں کی مالکیوں والے حمبلیوں کی یہ فقہ میں ایک دوسرے کی وہ کہتے رہتے ہیں خطا اتیادی اور ہدایت پر بھی مانتے ہیں یہ کیا ہوا معلوم ہوا خطا اتیادی ہدایت کے منافی نہیں ہوتی غیرت جب نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نکلا یہ حدیث مانن بھی صحیح ہے روایتن بھی صحیح ہے درایتن بھی صحیح ہے اور اگر نہیں صحیح ہے تو ظہور حاضی نہیں صحیح ہے اور آخر میں میں اس کو کہتا ہوں یہ کہتا ہے وہ جی امام نسائی وغیرہ امام ساتھ بن رہا ہوا امام نسائی نے فرما دیا کہ ان کے حق میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تجھے اتنا پتہ نہیں ہے وہ حدیثیں جن کو تم مولا علی کی شان میں پیش کرتا اور سب پیش کرتے ہیں ان پر کلام دکھایا اما کرام کا کتنی حدیثیں ہیں جن پر کلام کرتے ہیں اگلے آنا مدینہ تو بابوہا ہے کیا اس پر ایما نے نہیں کلام کیا کہ یہ حدیث ثابت نہیں صرف اس کو ثابت کرنے والے حافظ ابن حضر اسقلانی حافظ اللہ یہ سب دو حضرات ہیں یہ دو فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے حسن کہا باقی نے اس کو کیا کہا کچھ کو کر رہا ہے کو موضوع رہا ہے کو کچھ رہا ہے کو کچھ کر رہا ہے اب اتنے اماموں کی جرا کے باوجود دو کے حسن کہنے سے تم نے پکڑا اور سارے زمانے میں علی اور بابو سناتے رہتے ہو شرم نہیں آتی ادھر نہیں کہہ سکتے کہ اتنے رد کر دیا مردود ہے وہ بغیرت اثر لانت تم پر یہ پڑی ہوئی ہے کہ تم وہ تم ان کی عظمت کو جدا کر کے ایک طرف باللہ من ذالک نقص ثابت کرنا چاہتے ہو تم یہود و نژارا کی طرح ہو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا عیسائیوں نے خدا کے برابر کہہ دیا اور الحمد للہ علی کو اعتدال کے مطابق ان کے مقام کے مطابق ماننے والے اہل سنت والے یہ وہ غلب افراد و تفریح نہیں رکھتے بار سنت میرے بھائی ہو اب اس کو میں اتنا حوالہ دے دیتا ہوں رد شمس ہے مولا علی کے ایمان سے بتانا دوسری بات کی بات کر رہا ہوں مولا علی کے لیے سورج واپس لوٹا مشہور بات ہے حضور ان کی گود مبارک میں سو رہے تھے ایسے ہے جی جی یہ کتاب ہے یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی تلخیص و کتاب الموضوعات موضوعات ابن جوزی رحمہ اللہ اس کی تلخیص کی حافظ آدمی نے تو اس میں دیکھو کتنا شدید رد کر رہے ہیں معنی کے لحاظ سے روایت کے لحاظ سے درایت کے لحاظ سے حدیث رد شمس کا اور بیان جگہ جگہ ہو رہی ہے ہم بھی بیان کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں فضائل کے باب میں ایسی چل جاتی ہیں لیکن میں اس کو کہتا ہوں خبیص یا اما کرام اس کا رد کر رہے ہیں تو تجھے چاہیے جس طرح حضرت معاویہ کی فضائل پر حدیثیں کئی علماء کے نزدیک محدثین کے نزدیک ماموں کے نزدیک اکثر کے نزدیک ثابت ہے بعض نے ایک دو نے کہہ دیا ثابت نہیں ہے ان بعض کی مان رہے ہو تو ادھر بھی بعض کی مان کر مولا علی کے فضائل کی وہ آدیشن ٹھکرا دو آج کے بعد حکم لگاؤ یہ سب موضوع من گڑھ جھوٹی ہیں اور آخر میں میں یہ کہوں گا وہ بدھو تیری بات مان لی عبد الرحمان بے ربی یار سبیر سبیل تسلیم تجھے ارخا الحنان کے طور پر لگام تیری ڈھیلی کر کے تجھے جواب دے رہا ہوں بتا میں نے مان لیا کہ عبد بن میرا امیا صاحبی نہیں ہے پھر بھی تو حدیث مرسل ہو گئی تابی ہے تابی تو پکے ہیں حدیث مرسل ہو گئی مرسل حدیث تو حنفیوں مالکیوں کے نزدیک صحیح ہوتی ہے اس سے احتجاج احکام میں درست ہوتا ہے یہ تو فضائل ہیں فضائل میں تو ضعیف بھی مقبول ہوتی ہے پھر مردود کیوں کر رہا ہوا تو مردود بن گیا کیا منہ تیرے علم کا بدھو ہے کمینے ہیں جو تیرے سامنے بیٹھ کر تجھے سنتے رہتے ہیں ورنہ تجھے جوتے بھی مارے وہ بھی پاخانے میں بھر بھر کے کے کے گندے غلط میں تیری خدمت معلوم ہوا بحمد اللہ تعالی دوستو یہ بندہ دشمنا نے صحابہ میں صحیح کو غلط غلط کو صحیح کرتا ہے محض ایرانیوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ جل شان ایسی تو اللہ سے بچا